جی آج ہم نے المعلل سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم المعلل اذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم اگر تو طعن في الراوي کا سبب ہے يسمى المعلل تو ایسی حدیث کو معلل کہیں گے وہ سبب السادس اور یہ سبب ہے اصل پتہ کیا ہے ایک مرتبہ اگر کتاب سے مناسبت ہو جائے نا تو باقی کتاب کو خود بھی حل کر لینا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا مجھے اپنے تعلمی کے زمانے میں یاد ہے کہ بہت ساری کتابیں ہم نے ایسی پڑھی جو ہم نے مکمل نہیں کی تو ساتھ صاحب نے اچھا مزے کی بات یہ کہ اب تو پھر امتحانی سسٹم ہے اور میں نے بھی بعد میں امتحانی سسٹم کے تحت کیا لیکن شروع کے بہت سارے درجات کو چار پانچ سال میں نے اس امتحانی سسٹم کے تحت نہیں پڑھا نہ ہم نے پرچے دیے نہ امتحان دیے خود ہی امتحان لے لیتے تھے ہم اندازہ ہو جاتا تھا ہم کو کہ جی، اس کتاب میں کچھ پختگی آ گئی ہے اگلی کتاب اس کو تم خود ہی اب اس کو حل کرو پڑھو سمجھو اس کو کیونکہ دینی علم تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا نا آپ اگر عبادت مطالعہ آ گیا تو آپ پڑھتے جائیں لائبریریاں کی لائبریریاں پڑھی ہوئی ہیں تو اصل تو اس کتاب سے مناسبت اس کو حل کرنے کا طریقہ اس اس کی کچھ کچھ سے تعلق پیدا ہو جائے تو پھر یہ علم تو آگے خود سے اس کا سلسلہ چلانا ہوتا ہے یہ یہ جو علوم ہے اب مجھے تو خیر ابھی بھی جو مدارس کا ایک بڑا پراپر قسم کا ایک سسٹم ہے خیر میں اس سے اختلاف ہی نہیں کر سکتا ہمارے بڑے ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ وقت کی ضرورت کے مطابق ہی کر رہے ہیں لیکن یہ صنعت سسٹم اور یہ پورا ایک جی یہ صنعت مل گئی دینی علوم علوم کا تعلق کسی صنعت کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق تو بس اللہ کے ساتھ ہے استاد کے ساتھ ہے کتاب کے ساتھ ہے یہ تین تکون کے تین حصے ہیں اور بس یہی یعنی بڑی بڑی سندیں ہوں لیکن علم اور عمل نہ ہو خوشبو ہی نہیں پھیلے گی اور بڑی سندیں نہ ہوں تو ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ میرے جو زیادہ شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے بھی پھر آگے شیخ پھول پھول پوری اللہ علیہ غنی پوری ان کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ حضرت خانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے عزل خلا خانے سے تھے تو حضرت حامی صاحب اللہ نے ایک مرتبہ ان کا خط پڑھا جو اصلاحی خطوط ہوتے ہیں شیخ اور مریض کے درمیان تو اصلاحی خط پڑھ کر تو فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ وقت کا صدیق ہے یہ ان کے طالب علم کے زمانے کی بات ہے کہ ان کو کہا کہ آپ اگر دارالعلوم میں پڑھ لیں دیوبند میں تو آپ کے وزٹنگ کارڈ اور لیٹر پیڈ پر جو ہے وہ دار العلوم جو حاضر دار العلوم کا کا نام آئے گا تو کتنی بڑی بات ہے اور برکت تو خیر ہے ہی لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ دار العلوم جو بند سے آپ کی ایک فرارت فضیلت تو فرمایا میں اس کے لیے پڑھی نہیں میں تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں تو ہمارے جو جن سے جن سے میں نے ابتدا کی مجھے فارسی کا وہ فائدہ بھی یاد ہے کہ جو, جو میں نے کریمہ رسالہ تھا فارسی کا کریمہ ببخشا اقبال ہوا یارا خدا بخش تو انہوں نے اس امتحانی سسٹم کے وہ بڑے مخالف تھے نہیں لیکن وہ اس کو بہت زیادہ وہ نہیں کرتے تھے کہ یہ کیا کہ امتحان پاس فیل ہمارے اور استاد صاحب تھے مانا شیر محمد صاحب دامد برکات وہ کہتے کہ جو طالب مدرسے میں آ گیا وہ پاس ہی پاس ہے یہ تھوڑی بات ہے کہ اس دنیا کے جھنجھٹوں سے جہاں یہ جہاں پر اس تعلیم کی حیثیت کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے تو جوہری جوہر کی قدر جانتے ہیں نا باقیوں کو کیا پتا کہ یہ کیا چیز ہے تو اگر وہ اللہ نے اس کو توفیق دے دی اور مدرسے میں آ گیا تو بس وہ آنے پر ہی پاس ہو گیا اس بات پر ہی پاس ہے تو وہ وہ کبھی تعلیم کو فیل نہیں کرتے تھے یہ ان کا ایک مزاج تھا ہر بزرگ کا اپنا مزاج ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی علم کو فیل نہیں کرے مدرسہ میں آ گیا نا اپنی کوشش کر رہا ٹھیک ہے باقی چیزیں اس وقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو اس لیے جو پڑھیں بس اس پر گرفت مضبوط ہو وہ نہ جانے دیں یعنی اس طرح سے پڑھیں کہ کل کو اگر کہا جائے کہ اگلے دن دو دن بعد کہ اس سبق کو آپ نے کسی کو پڑھانا ہے تو آپ پڑھا سکیں بس اگر یہ اتنی پیدا ہو جائے ریاست تو پھر اگلا حصہ کتاب کا یا جو باقی رہ گیا یا کچھ انشاءاللہ اس کی کمی اللہ پوری بھی کر دیں گے اور اپنے سارے اوقات میں اس کو پڑھتے بھی رہیے گا لیکن بہت زیادہ امتحانات کو سوار کر کے اگر کتاب پڑھیں گے تو کتاب کی جو حقیقت ہے نا جو کتاب ڈیمانڈ کر رہی ہے ہم سے جو جو جو چاہا جا رہا ہے وہ نہیں پورا ہوگا پھر کتاب نمبر ڈگری سند ایک ایک فارملٹیز رہیں گی وہ وہ بات نہیں بنے گی جو جو چاہی جا رہی ہوتی ہے ایک طالب علم سے یا ایک عالم سے یا ایک دین کی اور یہ کتابیں ساری پڑھنا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ساری کتابیں وہ آخر تک ساری یعنی ساری سے مراد میری یہ نہیں کہ یعنی اس وقت میں ایک سال میں چھ مہینے میں آٹھ مہینے میں نہیں پھر اس کو یعنی پہلے وقت میں تو آپ دیکھیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا یعنی طالب علم علوم پڑھنے جاتے تھے جی سرف پڑھنے فلاں کے پاس جا رہے ہیں وہاں پر پڑھتے پڑھتے جب میں کمال ہو گیا پھر یہ جی نحب پڑھنے ہم اس کے پاس جا رہے ہیں پھر جی فقہ پڑھنے ہم اس کے پاس جا رہے ہیں مضمون کو ایز اے مضمون لیتے تھے اب ہم کتاب کو لیتے ہیں کتاب نہیں مضمون پڑھیں کہ ہم نے یعنی آپ آپ کو میں ایک بات بتاؤں یہ جو ہم اس وقت موجودہ جو امتحانی سسٹم کا سب سے جو بڑا نقصان ہے نا وہ یہ ہے کہ طالب علم کو ایون ہمارے مدرسہ سسٹم میں تو کم کالج یونیورسٹی میں اس سے کہیں زیادہ ہے کہ اگر آپ اس سے کیمسٹری کی اسپیسیفک بک کا امتحان لیں تو وہ پاس ہوگا ایک سیلف کیمسٹری کا امتحان ہے تو وہ ہوگا اگر آپ اس کو کہہ دیں گے کہ اس انٹرمیڈیٹ کی فلاں بک سے امتحان ہوگا تو وہ پاس ہے اور بڑے اچھے نمبر کی ہیں بلکہ وہ شاید ہنڈریڈ پرسینٹ نمبر لے لے گا لیکن اگر اس کو کہیں کہ اس سیلف کیمسٹری کا آپ کا امتحان لیں گے ہاں ہوگا اسی لیول کا کا انٹرمیڈیٹ ماسٹر ڈگری کا امتحان نہیں لے رہے لیکن آپ اس کتاب سے ہٹ کر لیول کی کتاب سے کوشچن لیں یا ویسے اس کیمسٹری کا جو مضمون ہے اس سے لیں وہ فیل ہو جائے گا کیونکہ مناسبت کتاب سے مضمون سے نہیں ہوئی کتاب سے ہوئی ہے تو اس لیے مناسب کتاب سے یعنی کتاب سے مراد علم سے اس علم سے مناسب دکھائیں کہ یہ علم ہم سے کیا کہلوانا کیا سمجھانا ہمیں چاہ رہا ہے لیکن بہرحال کتاب کو پورا کرنا اور ان کو پڑھنا اس کی میں وہ نہیں کر رہا تردید کے وہ نہیں ہونا چاہیے وہ تو ضرور ہونا چاہیے لیکن جتنا اضاکانہ سبب کہانی کر رابی ہو الوہم اگر وہم ہو وہم کہتے ہیں کہ شک پیدا ہو گیا کہ یہ اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہے تو یعنی اگر تو حقیقت ہو بالکل کھلم کھلا ہو تو پھر تو اسے وہاں نہیں کہیں گے نا وہاں وہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ خفا رہ جائے اگر خفا ہو تو پھر یہ وہاں میں اگر بالکل کلیئر کٹ بات سامنے آ جائے تو پھر وہ وہاں نہیں ہے پھر وہ کنفرم ہے وہ چیز تو اگر راوی کے اندر کوئی تان ہو لیکن اس تان کا سبب یقینی نہ ہو وہم ہو تھوڑا سا شک ہو تو پھر وہ حدیث معلل ہو جائے گی اور یہ سبب سازش کہلائے گا لغت اسم مفعول من اعلہ بکذا فہو معلن اس میں مفعول ویسے تو بنتا ہے اعلہ یعلو سے معلن وہو قیاس سرکی المشہور فی اللغہ اور یہ قیاس سرکی یعنی اگر سرس کو دیکھا جائے تو یہی بنتا ہے ومن المحدثین من عبر عنہ بمعلل لیکن محدثین میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اس کو تعبیر کیا ہے معلل سے کیونکہ دو لام آ رہے نا اللہ یعلو سے تو معلل انہوں نے کر دیا وہو ضعیف لیکن یہ اس طرح سے اس کو معلل کا صیغہ استعمال کرنا یہ ضعیف ہے مرزول اتنا زیادہ وہ نہیں ہے معیوب ہے مطلب عند اهل العربيه واللغه اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع فيه على علت یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں ایسی علت پر مطلع ہو گیا ہو جایا جاتا ہے کہ کب داخوفی صحت ہی جو اس کی صحت پر عائد لگا دے ما ان ظاہرہ باوجود اس بات کے کہ اس حدیث کا ظاہر السلامت منہا اس کے اندر سلامتی ہے یعنی وہ دکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہے حدیث کا ظاہر تو ٹھیک ہو لیکن اس کے باطن کے اندر باطن سے مراد یعنی اس کی اس کے اس کا کوئی ایسا عیب اس کے اندر ہو جو ہر آدمی پر اس کی اطلاع نہ ہو پائے جو حدیث کے اندر فرق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہو پائے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے کوئی نہ کوئی عیب ہے تو چونکہ ظاہر میں سلامتی ہے صحیح ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو اس لیے اس کو معلل کہا کہ جس کے اندر وہم ہے اب اس وہم میں پھر آگے تصدیق کی آ جائے گی تعریف اللہ اب علت کی تعریف کی آگی بلکہ آپ کا جو سبب تھا وہ سوال تھا وہ مزید وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے کہ یہ سبب غامز یہ وہ سبب ہے جو کہ چھپا ہوا ہے خفی بہت چھپا ہوا غامز بھی ڈھکا ہوا ہونا نیچے گہرا ہونا خفی بھی چھپا ہوا ہونا لیکن قادح ہے یہ قادح جو کہ آب لگانے والا ہے حد حدیث کی صحت میں چھپا ہوا ایک خفی ہے جو ہر ہر کسی کو اس پر اطلاع نہیں ہو پاتی تو خرد میں تاریخ لہر تو ہمیں تاریخ علت کی تاریخ سے یہ بات معلوم ہو گئی نکال لی یہ بات کہ بات جائے بات العلت عند علماء الحدیث کہ علماء حدیث کے نزدیک علت جو ہے لابد لا ضروری ہے ان يتحقق فیہا شرطان کہ دو شرطیں اس کے اندر متحقق ہو دو شرطیں اس کے اندر پائی جائیں وہما اور وہ دو شرطیں کیا ہیں الغموز والخفا گہری گہرائی اور خفا چھپا ہوا ہونا اور دوسری القدح فی صحت الحدیث کہ عیب لگ جائے حدیث کی صحت میں ایک تو یہ کہ وہ علت جو ہے وہ بڑی گہری چھپی ہوئی ہو ہر کسی کے سامنے وہ نہ آ پائے اور دوسری چیز یہ کہ وہ وہ جو عائد ہے وہ ایسا ہو کہ جو صحت حدیث پہ کے اوپر ہو یعنی اس کے اوپر عائد لگ جائے واحد منہما اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پایا گیا کا انکون یہ علت بالکل ہی ظاہر تھی خفی نہیں تھی یا ظاہر تو نہیں تھی بہت چھپی ہوئی لیکن عیب نہیں تھا وہ وہ, علت کوئی عیب حدیث کے اوپر عیب لگانے والی نہیں تھی فلا عند اذن پھر اس وقت میں نہیں بولا جائے گا اس کا نام علت اصطلاح اصطلاح یعنی وہ حدیث جس کو معلل کہنا چاہتے ہیں یہ صرف دو شرطوں کے ساتھ ہی پائی جائے گی ایک تو یہ کہ اس کے اندر جو وہم یا عیب ہے وہ بڑا چھپا ہوا ہو اور دوسرا وہ واقعتاً عیب ہو بھی صحیح اگر وہ واقعتاً عیب ہی نہیں ہے تو پھر وہ جتنا بھی چھپا ہوا ہو وہ جب عیب ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو علت کیسے کہیں گے معلل کیسے کہیں گے اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عیب ہو چھپا ہوا ہونا چاہیے اگر وہ ظاہر ہو گیا پھر بھی وہ معلل نہیں ہے قد تطلق العلت وعلى غير معناها الاصطلاحي بعض اوقات علت جو ہے وہ اپنے اصطلاحی معنی کے علاوہ بھی بولی جاتی ہے علاوہ پر بھی بولی جاتی ہے انما ذكرته من تعريف العله في الفقه الاقتصادي فيه هو المراد بالعله في اصطلاح المحدثين یہاں تک جو ہم نے تعریف کی وہ تو محدثین کی اصطلاح والی علت ہے لیکن قد لاگن العلت احیانا کبھی کبھار علت کا اطلاق ہوتا ہے ای طعن طعن ہر اس پر موجہ جو متوجہ ہو رہا ہے حدیث کو حدیث کو کوئی بھی طعن اگر لگ رہا ہے کوئی بھی عیب اگر اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو پھر کیا ہے اس کو بھی ہم حدیث معلل کہہ دیتے ہیں طعن اگر وہ طعن خفی نہ بھی ہو او اور بھی نہ ہو تو بھی ہم اس کو علت کہہ دیتے ہیں معلل حدیث کہہ دیتے ہیں لیکن یہ اپنے اصطلاحی معنی کے علاوہ پر اگر اصطلاح کریں تو پھر تو ٹھیک ہے ابن النوع الاولی التعلیل بکذب الراوی اچھا پہلی نوع نوع اول کے اعتبار سے التعلیل بکذب الراوی علت جو ہے وہ راوی کے جھوٹے ہونے کے ساتھ ہوگی او غفلت ہی او سوء حس ہی ان تین چیزوں غفلت سوء حس یا جھوٹا ہونا یہ علت کہلائے گی او نحو ذلك یا اس کے ملتی جلتی حتی یہاں تک کہ لفظ سمت ترمیزی جو امام ترمیزی نے نام رکھ دیا ہے ان نسخ کا بھی علت وہ حدیث جو منسوخ ہو جائے اس کو بھی علت اس کے اندر کی علت قرار دے کر اس کو بھی معلل کہہ دیا ایک قسم تو یہ ہو گئی ومن النوع الثانی اور دوسری قسم کے اندر تعلیل تعلیل بمخالفت لا تقدر فی صحت الحدیث کہ تعلیم جو ہوگی وہ مخالفت کے پائے جانے کی وجہ سے ہوگی لیکن وہ ایسی مخالفت کے لا فی صحت الحدیث کے جو حدیث کی صحت کے اندر کے اندر عائد نہ لگائے ایسی مخالفت وہ اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے ما کہ نے جس حدیث کو موصول کہا ہم نے اس کو مرسل بنا دیا کسی کسی راوی نے ارسال کر دیا اس کا مرسل کر دیا حالانکہ وہ حدیث حجیز نے موصول کہی تھی تو یہ بھی ایک قسم کی تو تو ہے ہے حدیث موصول تھی اس کو مسل کیا لیکن یہ حدیث کی صحت پر اتنی نقصان نہیں پہنچا رہی تو یہ بھی ایک تعلیم ہے مخالفت سطح کی مخالفت کی غیر سطح نے کہ اس نے موصول کہا تھا اس نے ارسال کر دیا وبناء على ذلك قال بعضهم اس پر بنا کرتے ہوئے بازو نے کہا ہے کہ میں نے حدیث صحیح ہی کہ بسا اوقات تو صحیح حدیث کے اندر بھی ما ہوا وہ حدیث بھی ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں صحیح معلل صحیح بھی ہے معلل بھی ہے گویا کہ معلل اتنی عجیب و غریب قسم کی غلطی نہیں ہے حدیث کو صحیح بھی کہہ رہے ہیں اور پھر معلل بھی کہہ رہے ہیں تو وہ معلل ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی مخالفت کر دی تو تھوڑا سا اظہار اور موصول کے اندر فرق آ گیا جی یہ دو قسمیں انہوں نے بیان کر دی جلالت ہو و دقت ہو و میں یہ دمک کروں مین ہو اس کی جلالت یعنی حدیث معلل کی عظمت اور اس کی باریکی اور وہ لوگ کون ہیں جو اس پر متمکن ہیں یعنی میں یہ تمکن امین ہوں کہ جو اس پر ماہر ہیں معرفت علم الحدیث من اجل علوم الحدیث و ادقیہ حدیث کی علل پر معرفت کا ہونا یہ علوم حدیث کی بڑی اجل اور ادب چیزوں میں سے ہے باریک گہری چیزوں میں سے ہے لأنه يحتاج إلى كشف العلل الغامضة الخفية کیونکہ یہ علم محتاج ہے اس بات کا کہ آپ کو یعنی اس, اس آدمی کو علل کا کشف ہو جائے وہ کون سی علل الغامضہ الخفیہ ان ان چھپی ہوئی علل کا کھلنا اللہ کی لات جو کہ نہیں ظاہر ہو پاتی اللہ مگر دل جہاں بھی جاتی تھی حدیث مگر ان لوگوں پر جو علوم حدیث کے اندر بہت گہرے گہرائی میں جانے والے ہوتے ہیں جو بہت غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں یعنی بڑے اہل حدیث علماء یہ يتمكن منه لبی اعلیٰ ہی اور سوائے اس کے نہیں کہ اس پر قدرت رکھتے ہیں ويقضي قبضی اور قوت رکھتے ہیں اس کی معرفت پر اہل والخبرہ الفان کے بھی وہ لوگ جو اہل حج ہیں حدیث کے علم میں بلخبرا اور خوب باخبر ہیں الفان کے اور جن کا فہم جو ہے وہ بہت عمدہ ہے لہٰذا اللہ خود خوب یہی وجہ ہے کہ نہیں ہوتا خور ہوتا اس کی گہرائی میں نہیں ہوتا لگاتا اس کی گہرائی میں مگر اللہ القلیل من آئمہ مگر آئمہ میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو حدیث معلل کے سمندر میں غوطہ زمین کرتے ہیں جیسے کہ ابن مدینی اور احمد اور بخاری اور ابو حاتم اور اسناد بپو تعلیم کون سی اسناد ہیں حدیث معلل جو ہے وہ اس کا ترک بنتی ہے یعنی صنعت میں جاری ہوتی ہے یہ تر تعلیم اسناد اسناد کی طرف تعلیل جو ہے حدیث معلل جو ہے وہ اپنی راہ پکڑتی ہے وہ کون سی اسناد الجامعی جو جمع کرنے والی ہے شروع تک صحت کی شروع کو یہ بات بڑی اہم ہے جو سند تمام صحت کی شروع کو شرطوں کو جامع ہو وہاں حدیث معلل کہلا اس کو ہم اس طرف ہم تعلیم ڈھونڈ سکتے ہیں ظاہر کے ساتھ یعنی جس میں شرائط صحت پائی جا رہی ہیں کیوں اس لیے الحدیث ضعیف اگر ظاہر میں ہی وہ حدیث ضعیف ہے لاستا میرا پھر تو اس کی علل پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مردود کہ عمل تو مردود ہے لائیو عمل اس پر تو عمل ہی نہیں ہے نہیں کیا جائے گا تو ہم پہلے ہی حدیث سے معلل کے اندر کہہ چکے ہیں کہ ظاہری شروع صحت ٹھیک ہونی چاہیے اگر اس کے اندر جو وہم ہے تو وہ خفی ہونا چاہیے اگر ظاہر کے اعتبار سے ہی وہ پوری نہیں اتر رہی اپنی شرائط پر پھر تو ہم اس کو ضعیف کہہ دیں گے اور ہمارے پاس بہت سارے نام ہیں ہم اس کو اس بحث میں لائیں گے ہی نہیں تو گویا کہ حدیث معلل اپنے ظاہر کے اعتبار سے ٹھیک ہوتی ہے چھوٹی موٹی اس کے اندر کمی بیشی جس کو ہم واہم کہتے ہیں وہ پایا جاتا ہے اور پھر اس کی آگے کیٹیگریز بھی بن جاتی ہیں بنا اسلام والا اجلاک علت پر کیسے پتہ چلایا جائے گا کیسے مدد لی جائے گی اعلیٰ اضلاع اللہ پر یستعان والا ادراک العلت بی امور منہا ان امور کی وجہ سے تفرد الراوی راوی کا متفرد ہونا مخالفت غیرہی لہو غیر کی اس سے مخالفت اس کی غیر اس کے غیر کی مخالفت اس کے لیے یعنی یہ راوی دوسرے کی مخالفت کر رہا ہے دونوں تقریباً ملتے جلتے ہی مان ہیں تفرد الراوی راوی کا متفرد ہونا یعنی یہ حدیث اسی سے ہی پروی ہے اور کہیں پائی نہیں جا رہی اور یا پھر وہ پائی تو جا رہی ہے لیکن وہ اپنے سے سفا کی یا دوسرے دوسرے لوگوں کی مخالفت کر رہا ہے وہ سارے اس کو موصول بیان کر رہے ہیں یا اکیلا اس کو اس سال کے ساتھ جسے موصول بیان کرتے ہیں تو ان دونوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حدیث سنگھ قلت ہے اچھا یہ تو سب خود تعلیل دوبارہ کر دیتا ہوں کہ راستہ یہ میں ظاہر اس کا لبی ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں راہ پکڑتی ہے تعلیم اسناد صنعت کی طرف ایسی صنعت موصوف ہے الجامعی جو جمع کرنے والی ہے شروع کا صحت صحت کی شروع کو ظاہر یہ جو شروع کا صحت ہی ہے یہ الجامع کا مفرول بن رہا ہے ویسے تو جملے کے اعتبار سے مفرول ہی بن سکتا لیکن ہم شرح جملوں میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں الاسناد موصوف الجامع صفت اور پھر جامع صحت بن کر یہ فیل کا کام بھی دے رہا ہے اور شروع کا صحت یہ اس کا مفرول بن رہا ہے کہ تعلیم راستہ پکڑتی ہے ایسی اسناد کی طرف جو کہ جامع ہوتی ہے جمع کرنے والی ہوتی ہے صحت کی شرائط کو ظاہری اعتبار سے ظاہر کو حال بنا دیں جی اچھا نمبر تین فرائن اخرى تنضم الى ما تقدم في الفطرتين یا پھر وہ قرائن جو دوسرے قرائن جو دونوں جو ماقبل کے جو تفرد راوی مخالف وغیرہ ان دونوں کو کے علاوہ کوئی اور قرائن ہوں جو ان دونوں کو ملا لیں ہاں ان کے علاوہ ہوں مطلب ان دونوں کے علاوہ بھی کچھ پائے جائیں تو بھی قلت پر ادراک ہو جاتا ہے لیکن یہ دو بڑے ہیں گی تنظمہ کو اس سے نہ ملائیے گا کہ ان دونوں کو ملا لیں بلکہ ایسے کرائیں جو اس طرف انضمام کریں یعنی حدیث کے علت میں کی طرف جانے کو ظاہر کرتے ہوں اس کی طرف انضمام کرتے ہوں ان دونوں کے علاوہ میں سے حاضر امور یہ وہ امور ہیں کہ عارف بالحدیث یعنی متنبع ہو جاتا ہے بحاز الفن اس فن کا جو عارف ہے علاوہ من وہم کی طرف ان امور سے ان چیزوں سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس حدیث میں وہم ہے وقع من الحدیث جو کہ واقع ہو رہا ہے حدیث کے راوی کے اندر اما کس طریقے سے بکش کے حدیث رواہ موصولا ایسی حدیث کو مرسل بیان کرنے کے ساتھ جو کہ موصول مروی ہوئی تھی بکش فی حدیث رواہ موصولا جس کو راوی نے موصول بیان کیا تھا اس کے اوپر آپ نے ارسال اس کو مرسل بیان کر دیا یہ وہاں بہما بکش کے وقف یا پھر آپ نے اس کو موقوف بیان کیا کی حدیث ایسی حدیث کے بارے میں روا مرفوان جو کہ روایت کی گئی تھی مرفو مرفو حدیث کو موقوف بیان کر دیا بہما بکش کی کی حجیسن یا پھر اس چیز کے ظاہر ہونے سے وہاں وہاں وہاں اس اس اس اس طرح ظاہر ہوا کا پر پردہ اس طرح سے کھلا کہ ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کر دیا دو حدیثوں کو ملا کر ایک ہی حدیث سنا کے بیان ہو گئے تو حدیث دونوں کی جگہ ٹھیک ہے لیکن اس میں اس طریقے سے ایک اس میں ایک خفی وہم پیدا ہو گیا اچھا اور بھائی ذالی کا مینل اوہام یا اس سے علاوہ اور بھی مختلف اوہام رہائی سو اس طور سے کہ یغلب اعلیٰ زن ہی کا کہ اس کے وہم ہونے پر زن جو ہے وہ غالب ہو گیا حکم و بھی عدم صحت حدیث پر اس نے اس حدیث کی تحت کے عدم کی طرف یعنی نہ ہونے کو حکم لگا دیا لیکن یہ ظاہر میں نہیں ہوگا ہر کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا خفی ہوگا یہ وہاں ماہ طریق الى معرفت المعلل معلل کی پہچان کا طریقہ کیا ہے طریق الى معرفت ہوا جمع طرق الحدیث تمام حدیث کے جو طرق ہیں ان کو جمع کر لیں نظر کی اختلاف رواسی اور پھر جو روات کا اختلاف ہے اس میں نظر ڈالیں کہ اسلامی نے موقوف اسلامی نے مسلسل اس نے اس طریقے سے بیان کیا ہے پھر آپ ان کے ضبط کا موازنہ کریں کہ کس کا ہم ضبط بہتر پاتے ہیں آ, کس راوی کی حدیث کو ہم لیں اگر اس نے مرسل بیان کیا ہے تو کیا یہ مرسل لینا زیادہ بہتر ہے یا موقوف لینا زیادہ بہتر ہے یا مرفوع حدیث لینا زیادہ بہتر ہے اب ہم دیکھیں گے ان کے اوپر راوی کی راوی کے اوپر بحث ہوگی ان کے ضبط پر ان کے افقان پر بحث ہوگی بل موازنہ تو بے نظر ہی افقانی ہے سمر ختم اعلیٰ روایہ پھر اس معروف روایت کے اوپر پھر حکم لگے گا کہ کیا اس کو لینا جائز ہے نہیں ہے تھوڑی غلطی ہے بڑی غلطی ہے کتنا صحیح ہے لینا کتنا صحیح نہیں ہے پھر یہ بعد میں اس کے اوپر حکم لگے گا اکثر یہ حدیث معلل سرد میں پائی جاتی ہے اور دسا اوقات یہ متن میں بھی پائی جاتی ہے نہیں نہیں یہ وہم یہ یہ نا اردو والا وہم نہیں ہے کی اپنی سوچ ہے وہم یہاں پر مراد یہ ہے کہ کوئی چیز ظاہر تو ہوئی ہے یعنی لیکن یہ کیونکہ عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوئی صرف بہت جو گہرائی میں نظر فکر رکھتے ہیں ان پر ظاہر ہوئی ہے اس لیے اس کو وہم کہا ہے کہ ہر آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ اس چیز کا ادراک کر سکے کیونکہ اگر صرف وہم ہوگا پھر تو وہم یعنی اردو والا وہم نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ یہ تو اس کی اپنی سوچ ہے حقیقت میں پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے یہ والا وہم وہم نہیں سے مراد ہے تو صحیح اب اس کے اوپر مطلع صرف وہی لوگ ہوں گے جو بہت ہی چیزوں پر بھی نظر رکھتے ہیں اور ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو میں نے یہی حدیث تو فلاں فلاح سے مرسل بھی پڑی ہوئی ہے دیکھی ہوئی ہے فلاں نے موقوف بیان جانتی ہے فلاں نے اس کو تو پھر فوراً اس کو کمپیئر کریں گے کمپیئر کر کے پتا چل جائے گا کس راوی کے اندر زیادہ اسکان ہے تو اس کو لے لیں گے دوسری کے اوپر حکم لگا دیں گے پھر اس میں مزید تفصیل بحث کیٹیگریز بنے گی کہ کتنی صحت میں کتنی حکم لگانا ہے کیا حکم لگانا ہے بالکل ہی ہم اس کو مردود کر دیں گے تھوڑا سا لیں گے کتنا لیں گے فضائل کے بعد میں لیں گے یا مسائل کے بعد میں نہیں لیں گے وہ پھر اگلی کیٹیگریز بنے گی وہ بہت کافی ساری کیٹیگریز ہیں لیکن ایک مرتبہ یہ چیز سامنے آ جائے گی أين تقع العلة هو ما هو الطريق إلى معرفة المعلل معلل کی معرفت کا طریق کیا ہوگا اس کا آخر میں دیکھیں سن الحکم على روایت معلولہ پھر روایت معلولہ پر حکم لگائیں گے موازنہ کریں گے ساری جمع کرنے کی روایات پوری چھان بین ہوگی پھر اس کے بعد اس کے مطابق اس پر حکم لگے گا این اللہ فی الاسناد بہول اکثر اکثر تو اسناد اسناد میں میں یہ علت پائی جا رہی ہوتی ہے تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہے بات تعلیم بالوقت جیسے کہ معلل ہونا وقت اور ارسال کے ساتھ موقوف کے ارسال کر دیا تھی اس کو موقوف بیان کر دیا تکاؤ فی المتن بعض اوقات متن میں بھی واقع ہو جاتی ہے بہول اقل لیکن یہ بہت کم ہے مثل حدیثی فی تلاد جیسا کہ نماز کے اندر بسم اللہ کی قراءت کی نفی والی حدیث اس کے اندر بھی جو ہے وہ علت واقع ہوئی ہے انہوں نے مثال تو نہیں دی لیکن کہ یہ بہت کم ہوتا ہے متن کے اندر علت فی المتن اگر اسناد کے اندر علت پائی جا رہی ہو تو کیا متن کے اندر سزا لگے گی کیا متن کو بھی ہم قبول نہ کریں گے قد المتن قد سب فی المتن ماقدیہ اسناد بسا ہوتا دونوں میں قدا لگے گی دونوں میں عائد لگے گا اسناد کے اندر بھی متن کے اندر بھی غزالی کے مصر تعلیم بل ارسال اور اس کی مثال ارسال ارسال والی ہے کہ ایک حدیث موصل بیان ہو گئی اور وہ, وہ موصول ہے ہی نہیں تو ہم کیسے اس کے متن کو مان لیں کہ بھئی وہ تو بیچ میں وہ آگے تک وہ اس کی سند جا نہیں رہی ہے وقت کا بعض اوقات صرف صحت تک تو وہ خاص رہے گی متن کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ وہ متن کہیں اور بھی بہت ساری حادثیت سے مل رہا ہوگا تو اس لیے ہم اس متن کو کہیں کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہاں پر چلیں اس ان راویوں کے اندر سال اور وقت یا موصول کا کوئی مسئلہ آ بھی گیا ہے تو باقی دیگر حادثیت کے اندر یہی متن پایا جا رہا ہے تو اس لیے ہم صرف صنعت کے اندر صداق کو لے لیتے ہیں

کہ عن الثوری عن عمر بن دینار حدیث میں آیا سوری نے عمر بن دینار سے جو روایت کی انما ہوا عبداللہ بن دینار وہ عمر بن دینار نہیں تھے وہ تو عبداللہ بن دینار تھے تو انہوں نے بھول کر عمر بن دینار کہہ دیا بھولے تھے غلطی لگی کیا ہوا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا لیکن متن اس کا صحیح ہے حاضر متن صحیح ہوں وہ امکانہ فی اسناد علت الغلط لیکن اسناد کے اندر ایک علت غلط پائی جا رہی ہے لین کل من عمر عبد اللہ ابن دینار سے قتل کیوں اس لیے کہ اگر عمر بن عمر ہوں عمر بن دینار ہوں یا عبداللہ بن دینار ہوں دونوں ہی فتا ہیں مسئلہ تو سب آتا ہے نا کہ عمر بن دینار فتا نہ ہوتے اور عبداللہ بن دینار فتا ہوتے یا عبداللہ بن دینار فتا نہ ہوتے اور اور عمر بن وہ تو دونوں ہی فتا ہیں چلو بھول کے اس نے عبداللہ کی بجائے عمر بن دینار کہہ دیا بھلے بھولے سے ہوا جیسے بھی ہوا سفت تو ہے نا دونوں ہی سفا ہیں تو لہٰذا اسناد کی علت ہم اس کو قرار دیں گے متن کی علت قرار نہیں دیں گے ابدال صفت بصفت لا یضر صحت المتن تو صفا کا صفا سے ابدال متن کی صحت میں کوئی نقصان نہیں دیتا وہ انکان سیاق الاسنادی خطا اگرچہ اسناد کا سیاق جو ہے وہ خطا ضرور کہلائے گی جی مصنفات کی یہ ساری مشہور کتب ہیں یہ دیکھ لیجیے گا محمد بن حمبل کی کی نام مدینی سب کی کتاب ہیں ٹھیک ہے ان شاء اللہ جی پھر آگے بعد میں پڑھیں گے اگلے ہفتے یا بیچ میں اگر وقت ملا تو ان شاء اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ